إلا أن هذا غير مختص بالجامع المنكر بل كل عام مكتون على البعض بدليل العقل أو غيره يلزم أن يكون واسطة جمع منكرا أو نحو جمع منكرا أو نحوه على مقتضي عبارة المصنف لدخوله في صوره عبارة المصنف مقتضاه على مقتضى عبارة المصنف لدخوله في قوله وإن لم يستغرق فجمع منكر ونحوه وفساده بين إلا فجمع منكر اگر وہ مستغرق ہے لیکن ان تمام افراد کو نہیں کروا جو ان لوگوں سے کیا آتا ہے تو پھر وہ نقصان ہو جائے نہیں پھر وہ جمع کر دیا وہ بن جائے گا اس عالم کہا جائے اور یہاں سارے افراد رجال کے جو جہان میں ہیں تو وہ مراد نہیں ہے اور سارے مراد ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ جمع رکھ کر واسطہ بن گیا عام کے درمیان اور ساس کے اس کے درمیان بدلاتے ہیں کہ عام کے اندر فخر اسلام علیہ رحمۃ اللہ نے شاعر کے نزدیک مطلب کیا ہے انتظام و جمع من المسمیات اعتماد جو ہے اس قسم کے ساتھ موسم چیزوں کی جو مراد رات پایا جائے یا نہ پایا جائے گویا جمع رکھ کر عام ہو جائے گی درخت ہوگی عام کو بھی شامل ہو جائے گی اقراق پایا گیا تو آمدن کیا گیا نہ پایا گیا تو اس کے ان کے نزدیک عام ہو جائے گی مستقل ہو یا نہ ہو لیکن مشنت نے یہ شرط کیا ہے استغراق اور عام میں پایا جاتا ہے جمع ہم میں پایا جاتا ہے تو اس لیے خارج کر دیا اس طرح پھر جب مذہب شور ہو گیا تو سلجی کس کو ہوگی اللہ ہوا اختیار ہو گیا یقین اور یقین کا مذہب وہی ہے جو مسلم لہ رہا اس نے اختیار کیا ہے جمع لکڑ میں اس کے لڑا نہیں پایا جائے گا وہ واسطہ بن جائے گی عام اور خاص کے درمیان جو آدمی اس کے لڑا کے قائل ہیں اور جو جمسٹر فارم رکھتے ہیں رات ہو یا نہ ہو اس کے نزدیک سے وہ عام میں قابل ہو جائے گی پتا کیسے چلے گا اس میں رات والا مانا جائے تو وہ نہیں پایا گیا ہے یا چیلنج ہے اس کے لحاظ سے پتا چلے گا یا اس کے علاوہ اور قائم ہے ان سے

اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ کرینا قاضی کو جلالت کر رہا ہو پھر وہ جمع مذکر بن جائے نہیں تو پھر عام بن جائے تو رجالم متکلم پردے واحد سارے جان کے رجال پہنچا کر کرے ممکن نہیں ایک دار میں سارے رجال جان کے سما جائیں ممکن نہیں یہ کرینہ بن جائے گا کہ یہ تمام لگ کر مستقب نہیں ہے لہٰذا یہ عام کو آگے سمجھا ہے کہ ایسا کوئی کرینہ نہ ہو پھر وہ بقول فخر الاسلام عام داخل ہو جائے گی اوپر ایک تقدیر کے ہو جائے گی مراد تھا جمع مذکر کے مصنف کے قول و اللہ تھا جمع منکر میں وہ جمع کے دلالت کر کرینہ اوپر اس کے عدم استغراق تھے جیسے کوئی کہے کہ دیکھا میں نے آج مردوں کو اور گھر میں مرد ہیں رجال ہیں مگر یہ کہ عقل کہیں نہ ہو گیا نہیں یہ سب کو مشاہدہ چل سکتا ہے مدار سب کچھ تمہارے سمیٹ سکتا ہے مگر یہ کہ یہ نہیں یہ اب اطلاع مسلم پر کر رہے ہیں یہ مختص کے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اور جو ہیں اقسام تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے تو صرف اس درد جمع کے بارے میں کہنا وہ واسطہ عام اور خاص کے درمیان اور تیرے بچہ جو ہیں وہ اسی طرح خیر مستفرک ہوں گے پھر ان کو ترک کر دینا پھر اس کو لینا جب نہ کر دوں یہ ٹھیک ہے بلاور والی سے مت سمجھ آئے گی

جمع بن جائے گا سازو گئی اور اس کا درمیان واسطہ معلومات فاسد ہے جمع ہو یا دوسرے وقوله او باعتبار النوع كرجل رجل وفرس إشارة الى ان النوع في عرف الشرع قد يكون نوع منطقيا كالفرس وقد لا يكون كالرجل فإن الشرع يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين نظرا الى اختصاص الرجل بأحكام مثل مثل النبوة والإمامة والشهادة في الحدود والقصاص وغير ذلك یہ کام ہے کہ ان کو مثال نو کی بنا دیا ہے تو یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے انسان کو جنس کی مثال بنا دیا ہے تو یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اس کا جو عام علامت آپ دیتے ہیں کہ نو سے مراد یہ آمد کی مانا جائے نہیں ہے بلکہ عام مان ہے جو متفق کے آغاز ہے وہ نو ہو جائیں گے مختلف کے آغاز پر مشتمل ہے جنس ہو جائیں گے انسان میں مرضی کا ہو کر دی عورتوں سے مخصوص اور ہے مردوں سے مخصوص اور ہے یہ جنس بھی ہے اور فرض کیا ہے سب سے ایک ہی مقصد ہے وہ نو بن جائے گا رجل جو ہے اس میں بھی سارے رجال کے مخصوص ایک ہی ہوتا ہے امام بنے حکم بنے ریاض کرے حضور کے ساتھ شاہد بنے وغیرہ وغیرہ ایک طرح کے مقاصد ہے اس لحاظ سے اس کو نو بنا دیا ہے ابو سنت کا قول او بے اعتبار نہ ہو تراج الفارت اشارہ ہے طرف اس بات کی کہ بے شک نو عرف شرح میں ہوتی ہے کبھی نو منطقی جیسے فرق اور کبھی نہیں ہوتی نو منطقی جیسے رجل کیونکہ بے شک شرح نے کیا مرد کو اور عورت کو دو نو ایسی جو مختلف ہیں نظر کرتے ہوئے طرف رجل کے اقتصاد کے ساتھ احکام کے مثل نظوت اور امامت اور شہادت حدود اور قیاس میں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ثم المشترك ان ترجح باب معنی برضاء يسمى مؤولا واصحابنا قسم اللفظ باعتبار الصيغه واللفظ اي باعتبار الوضع الى الخاص والعام والمشترك والمؤول وانما لم يورد المؤول في القسمه لانه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار رأي المجتهد ثم ها هنا تقسيم اخر لا بد من معرفته ومعرفه أقسام التي تحصل منه وهو هذا

او او او اشخاصه كلها بعضها معينا فمعهود منكرا فنكرا فهي لا لا بعينه عند عند عند عند عند الاطلاق الاطلاق الاطلاق الاطلاق للسامع للسامع والمعرفه له اي وانما قلت اذ فرق بين المعرفه والنكره في التعيين التعيين وعدم الوضع وإنما قلت للسامع لأنه إذا قال جاءني رجل يمكن أن يكون الرجل متعينا للمتكلم فعلم من هذا التقسيم حدود كل من الأقسام آسام مشرق ماول آسام کے بارے میں مسئلہ دیا اب مشترک کے اس کے بارے میں رکھتے ہیں کہ مشرق پہ یا کسی ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہوگی کیا ہوگی ترجیح نہیں ہے تو مشرق پہلائے گا ترجیح ہے مختلف قرآن کے ساتھ پھر اس کو معول کہہ دیا جائے گا شکم میں آ گیا تنقید میں مشرق کے بعد معنی اگر راضے ہیں رائے وغیرہ کے ساتھ معلوم ہے اور

ترکی والے متن مطلب میں ماحول کو ذکر نہیں کیا تھا چلانے ذکر کر دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بتلایا کہ اس بار ماحول نہیں بن رہا ہے بلکہ وہ اتحاد وغیرہ کے ذریعے کہ یہاں یہ معنی مراد ہونا چاہیے اس لحاظ سے بن رہا ہے اس بنا پر بدل میں ترقی میں ذکر نہیں کیا تھا یہاں پر ذکر کر دیا ہے جب وضع کے لحاظ سے نہیں یہاں بھی ذکر کرنے کا تو کیا ہے جواب اس کا صاحب کی طرف سے آ جائے گا کہ جب اتحاد کے بعد وہ مانا کدھر ہوتا ہے اسی نظم کی طرح ہی اس لیے پھر ان سے نظم ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا اور پھر مشترک اگر ترجیح پا جائیں اس کے بعد مانی تو نام رکھا جاتا ہے محبت اور ہمارے اصحاب نے تقسیم کیا لفظ کو بیدوار سیگا اور لغت کے یعنی بیدوار وضع کے طرف خاص کے عام کے مشترک اور معبر کے اور جو جی نے اس کے نہیں وارد کیا میں نے معبر کو قسمت تقسیم میں کیونکہ وہ نہیں ہے بیدوار وضع بلکہ وہ بیدوار رائے مشترک کے وہ کیا ہے بار بار قیرہ کی مارکت جائے وہ حاصل ہو جائے اس میں اسم ظاہر کا معنی اگر معین ہو چکا ہے مشتق ہو جو ہے اس کے لیے معنی کا بھی اظہار اس میں پایا جاتا ہے اور ساتھ خصوصیت بھی مضبوط ہوتی ہے جس طرح ظاہر ہے اس میں درب والا مانا جائے تو وہ بھی منظور ہے ساتھ ہی پائل جس کے ساتھ در قائم ہے وہ بھی سمجھ سے آ رہا ہے تو یا یہ صورت ہوگی یا جس پر واقع ہو رہا ہے مضبوط در والا مانا جس میں مضبوط ہے اور ساتھ مقبولیت والا مانا جائے تو وہ جس میں مضبوط ہے اگر مشتقی چیزیں ہے وہ مشتملوں والے معنی پر بھی مشتمل ہو اور وزن مشتقی و ملوز اور ہو تو اسے کیا کہا جائے گا صرف اور اگر مشتقی والا معنی مشتمل ہو والا وہ ملوز ہے لیکن وزن مشق والا ساتھ مت پر نہیں ہے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ وزن مشقت ہے یا نام ہے تو علم کہلائے گا نہیں ہے پھر اس میں پیش کرائے گا یہ تسلیم کر دی اس میں ظاہر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ مانا اس کا عین ہے اس کا مستقبل والے مانا کے ساتھ حلیت والا رب تعلق ہے اور ساتھ ہی جو وزن ہے اس کا ساتھ ملوز موت پر ہے اس صورت میں وہ اس سردار مضروب ہو گیا آخر معقول ہو گیا یہ لیکن اگر مانا تلو والا تو محبوب ہے لیکن سیگر والا مانا جائے تو وہ وہاں پر محبوض نہیں ہے پھر اس کو اس سے تعویر کیا جائے گا وہ مشقت سے ہے تو پھر علم سے نہیں تو پھر اس میں اس کے ساتھ تعویر کر دیا جائے گا جی ہاں، اگر مشتق ہونے کا لحاظ ہے پھر صفت اور اسم جنس ان سے محل مسمد ہے وہ مراد لیا جائے گا بغیر کسی قید کے اسے مطلق سے تعبیر کر دیا جائے گا اور اگر سے اطلاع پہ نہیں رکھا گیا کوئی نہ کوئی قید ساتھ ملحوظ ہو گئی ہے تو پھر اس کو مقید کہا جائے گا اور اطلاع کے وقت اشخاص اس سے مراد ہو حکوم لوگی مراد نہ ہو جب سارے ہوں گے اسے عام کہا جائے گا بعض ہوں گے تو میم ہے پھر وہ کیا ہو جائے گا محبوب اگر بعض میم نہیں ہے تو صورت میں وہ مدد کر کہلائے گا یہ تقسیم کر دی اس میں ظاہر کی ظاہر کی قید کیوں لگائی ہے تاکہ اس میں اشارہ ضمائر وغیرہ جائیں اور موسمات وہ یہاں سے خارج ہو جائیں تو وہ ان کی طرف منقسم ہوتے ہیں اس میں اشارات یا ضمائر وغیرہ وہ ادھر منقسم نہیں ہوتے ہیں تو یہ کام نکل کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر ایک دوسری تقسیم ہے ضروری ہے اس کی معرفت اور اس سے حاصل ہونے والی اقسام کی معرفت اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح ناقص میں ظاہر اگر اس کا معنی بذات ہے عین ہے اس چیز کا اس کے لیے وضع کیا گیا ہے مستقبل ہو ظاہر کا معنی یہ مستقبلوں کے معنی کا عین بھی ہے دربن وزن والا معنی اس میں ملوز اور متبر ہے ساتھ وزن فائل کا بھی ملوز متبر ہوگی تو اگر مراد ہو اس معنی اس کا عین ہو اس چیز کا جس کے لیے مستقبل ہو وضع کیا گیا اور وزن مشتقہ بھی معتبر ہو تو وہ صفت ہے اچھا، ورنہ اس میں سے ورنہ اگر متشخص ہو اس کا معنی تو وہ علم ہے ورنہ اس میں جنس ہے اور یہ دونوں مشتق ہوں گے یا نہیں پھر ہر ایک صفت میں سے اور اس میں جنس میں سے اگر مراد لیا جائے اچھا، مسلمہ کو بغیر مراد لیا جائے ہے

یہاں خاص آدمی ہے تو وہ مراد ہوگا اسی طرح یا نل قاتل ہو مخصوص قاتل مراد ہو جائے گا یا قاتل مراد ہو جائے ہر قاتل کام ہو گیا مخصوص ہے تو پھر معروف ہو گیا آج خارجی نہیں ہوتا یعنی اسلام آج خارجی کا ہو جائے گا نگر کی تاریخ صورت میں کیا بنے گی جو شہ غیر معین کے لیے وضع کیا جائے اور تکلیف وغیرہ کوئی نہ ہو تو سانب اس سے مطلق معنی سمجھے اور غیر معین مانا سمجھے یہ ہو گیا کرا اور معین جو ہے وہ سمجھے اندر اطلاق ہے تو صورت میں اس کو بارے پاس کہا جائے گا اب کہتے ہیں جیسے ان کے فائدے بیان فرمایا خودی سروشری سال نے رامت میں اندر اطلاق کہا ہے کیونکہ گئے اور نکرا جو ہے تو اس کی تعین پر دلالت کے لحاظ سے وضع کے وقت کوئی فرق نہیں ہوتا ہے زید کو وضع کیا گیا ہے رجل کو وضع کیا گیا ہے وضع کے وقت جو مانا ذہن میں آئے گا اس کے مقابل سے خاص کیا جا رہا ہے تمہارے خانہ گیرا کے درمیان وضع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے پھر سامع کے فنک کے لحاظ سے فرق ہوگا میم ذات سمجھ رہا ہے تمہارا فرق غیر معین ذات سمجھ رہا ہے وہ نکرا ہو جائے گا اسی طرح سانے کی قید جائے لگائی کیونکہ جو مسلم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے نزدیک وہ نکرا نہ ہو متعین ہو جان ہی راج جان بوجھ کے بھام پیدا کر رہا ہو حالانکہ پتہ ہو جائے گا ہے اس لیے مکلم کا اعتبار نہیں ہوگا سامے کا اعتبار جائے تو وہ ہوگا مکلن کے نزدیک مارے پا نکرہ دونوں متعین ہو سکتے ہیں کے سامع سے پایا جائے گا اس لیے یہ قید لگائی ہے سو اور پیدا اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ ساتھ ہے تو مقید کہلائے گا نہیں تو مطلب کہلائے گا گویا قدرت یا نور کی خاص کے اقسام سے ہے کیونکہ واحد نوری کے مقابل اس کی وجہ پائی جاتی ہے اس لحاظ سے مطلق جو ہے یہ عام میں داخل نہیں ہوگا بلکہ خاص کے نیچے داخل ہوگا اور نقرہ پاس وضع کیا وہ ہے جو وضع کیا گیا وہ ایسی شے کے غیر معین شے کے لیے ان ان دل اطلاع خامے کے لیے اور ہمارے پاس اس وقت جب بولا جائے سامنے کے سامنے اس وقت جب بولا جائے سامنے کے یہ اطلاق کو مانا استعمال ہو گیا نا بولنا ہو گیا یہ اطلاق مقیت کے مقابل نہیں ہے یہ وقت اطلاق کرنے اور بولنے کے سامنے کے مقابلے میں سامنے کے مقابلے میں غیر معین کے لیے ایسا نظر ہو گیا اور کیا ہے کے کے سامنے مقابل جو مطلب پایا گیا تھا تو اسی کا لحاظ ہے وہ ہے یا غیر غیرموریم اس کا اعتبار نہیں ہوگا لہذا وضع کے لحاظ سے نقل میں فرق نہیں ہوتا ہے سامے کے لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے اسی طرح متکلم کے لحاظ سے بھی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے متکلم

جی، مطلب مطلب وہ کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ عام بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے حالانکہ یہ اقسام ہے آپس میں جو عام ہے اسے مشرق نہیں ہونا چاہیے جو مشترک کرتے عام نہیں ہونا چاہیے حالانکہ وہ یون کا لفظ بول دو یہ ہے تو یہ آنکھ کے لیے بھی ہے چشمے کے لیے بھی ہے سونے کے لیے بھی ہے کی کے لیے بھی ہے کچھ یہ اور چشمے والا مانا لے کے سارے جہاں کے چشمے اور ہاتھ لے تو عام بھی ہو گیا عام ہونا اور ہونا ایک ہی لفظ میں جمع ہو گیا اس کا جواب دے دیا تو اعتباری جو ہے تو وہ کافی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ اہم کے کا وضع کیا گیا ہے تو مشرق ہو جائے گا یا سارے افراد جو ہیں ایک معنی کے لحاظ سے وہ مراد ہیں پھر عام ہو جائے گا لہٰذا عام اور مشرق جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں اعتباری بھی پایا جائے اور وہ متحد بھی ہو جائے ہو سکتا ہے لیکن عام اور خاص آپ اس میں جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکے گا وہ عام اور خاص کا کی کی تقابل ہے کیا مشرق اور معول میں کی کی تقابل ہے جی نہیں ہے تو مشرق لائے گا پھر جی ہے تو معول کہلائے لائے گا معول ہے تو مشرق نہیں ہوگا مشرق ہے تو معول نہیں ہوگا ہاں جی۔

یہاں تو اس بار تو کافی نہیں ہو سکتا ہے ایک جیسے ہاں دوسری جیسے مشرق ہو جائے یہ ہو سکتا ہے لہذا یہ اقسام کے جو نیچے داخل ہیں تقسیمات کے نیچے جو اقسام داخل ہیں یہ سارے قسیم ہونا ضروری نہیں ہے بعض جگہ کی تقسیم ہوگی اور آپس میں قسیم بن جائیں بعض دفعہ اس باری تاغار جائے تو وہ پایا جائے گا نہیں کا باقیوں میں ہو جائے گا بعض کے جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے انسان ہوتا ہے

جی۔ عام حقیقی نہ رہ گیا گیا بن صورت عام والی گئی حقیقت عام والی نہ رہی عام جو مخصوص الباز ہو جاتا ہے پھر عموم حقیقی تو نہ پایا گیا نا مطلب رسی کا عموم والا رہ گیا لیکن معنی خصوص والا آ گیا اس میں جمع مذکر کی طرح بین بہن ہو گیا نہ خاص رہا نہ عام رہا جنس ہونے کی حیثیت سے بھی خاص نہیں ہوگا لفت کے لحاظ سے تو عام رہے گا لیکن مراد کے لحاظ سے وہ خاص بن جائے گا ضروری نہیں نا کہ جو لفت کے لحاظ سے عام ہو تو مراد کے لحاظ سے بھی عام ہو کلو شین حالت اللہ وجہ اللہ کی ذات اس سے ہوگی کو حقیقی عام لائن بنانا تو ٹھیک نہ ہے المشترک وذکر حفر الاسلام وغیرہ ان اقسام النظم صيغه ولغه اربعه الخاص والعام والمشترك والمؤول وفسر المؤول بما ترجح من المشترك بعض وجوهه لغالب الرأي وأورد عليه أن ال... وأورد عليه أن المؤول قد لا يكون من المشترك وترجح اور کسی اعتراض نہیں کیتا صرف علامہ کر رہے ہیں

ومانا کونہی من اقسام النظم سیغتا و لغتا من الحکم بعد تعبیل مضاف من الحکم سارے آدمی نے لکھتا ہے ان لکھتا ان انہا ہونا چاہیے ان الحكم بعد تعبير مضاف الى الصيغه وقيل المراد بغالب الراي التامل والاجتهاد في نفس الصيغه وقیدہ بالاشتراک اشتراک و ترجیح ہے وقیدہ بیل اشتراک و ترجیح وقیدہ الاشتراک اشتراک و ترجیح بیل اشتراک و تعمل فی نفس سیغت لیتحقق کونہو من اقسام نظم سیغتا و لوگتا فإن المشترك موضوع لمعان متعددة يحتمل كل منها على سبيل البدل فإذا أمن على أحدها بالنظر في الصيغة أي اللفظ الموضوع لم يخرج عن اقسام النظم صيغه ولغه اي وضعا بخلاف ما اذا حمل عليه بقطعي فانه يكون تفسيرا لا تعيينا او بقياس او او خبر واحد فانه لا يكون بهذا الاعتبار من اقسام النظم صيغه ولغه وكذا اذا لم يكن مشتركا بل خفيا او مجملا او مشكلا فأزيل خفاؤه بقطعي او ظني مسترق کے بارے میں مصنف لانا اس نے کیا بتلایا تھا بعض مجھے واضح ہو جائیں گے پھر معول ہوگا واضح نہ ہوں گے کے رہے گا علامہ صاحب بتلاتے ہیں کہ جو ہے نظم کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور سیگے لغت یعنی وضع کے لحاظ سے وہ چار قسم بنا خاص عام مشرق اور معاول جس طرح کہ کتاب رسول میں اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے لیکن مصنف الرام کے کلام سے پتہ چلتا ہے تو مشترک کا ایک حصہ ہو گیا قسم ہو گیا معاول تعمیر کی گئی ہے اتحاد پایا گیا ہے تو معاول بن گیا نہیں تو مشترک کی مشترک رہا بجائے حسر مشترک کا قسم لازم آ رہا ہے معاول کا مشترک میں حسر لازم آ رہا ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ احساس کا دعویٰ کرنا یہ ٹھیک نہیں بلکہ اس طرح مشترک میں سے بعض معنی جو ہے کرائم سے راجے ہو جاتے ہیں اور وہ ماحول بن جاتا ہے اسی طرح پر کبھی ہے مشکل ہے مجمل ہے ان کے ساتھ بیان لاحق ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی شتی کے ساتھ ہو مفسر کہلائیں گے غنی کے ساتھ ہو تو ماول کہلائیں گے ماحول عام ہو جائے کبھی مسرت کے ذمن میں پایا جائے گا کبھی خصی مشکل ان کے ذمن میں پایا جائے گا یہ تخصیص کر دینا مسرت کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے یہ لوگوں کی طرف سے اعتراض وارد کیا گیا علامت و جواب کیا دیتے ہیں کہ یہاں مطلق ماحول کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ الفامہ حادثہ ہو گیا اور مشترک کا قسم ہے اس کی بات یہاں ہو رہی ہے لہٰذا دوسرے باتوں سے اعتراض نہیں

کیا کی طرف سے وارد کیا گیا اس وقت وارد کیا گیا اس وقت بے شک مغل کبھی نہیں ہوتا طرف سے اور اس کا ترکیب آ جانا کبھی نہیں ہوتا جیسا کہ ذکر کیا گیا بے شک کیا ذکر کیا گیا کہ مشکل اور مجمل جب لائق ہو جائے بیان سادری رکتی کے تو نام رکھا جاتا ہے وہ مسر اور جب ظاہر ہو جائے اس کا کفا سات دلیل ایسی کہ جس کے اندر شبہ ہو خبر واحد اور کیا تو نام رکھا جاتا ہے موقع اور جواب دیا گیا اس سے کم تو نبی یعنی یہ تو کتی ہے نا یہ تو جان کا مجھے بھی نہیں نا خبر واحد ہونے کے باوجود یہ کتی کتی ہے اس میں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے علم کے بغیر موجود ہو گیا جو وقت کی جائے چل رہی جی۔ اور جواب دیا گیا پہلے سے سازش واقعی کے بے کیس بے شک نہیں ہے مراد مطلق محبت کی تاریخ بلکہ محبت مطلق طرف سے ہے کیونکہ خاص معمول کی یہاں بات کی جا رہی ہے نہ کہ مطلق معمول جو ہے پیدا امراض یہ ہوا تھا کہ معمول جیس وہ مناسب اس میں نہیں کہ مشترک سرخ کیا ہے وہ بعض وجود سے اخراج ہو جائے بلکہ کافی مشکل مشترک مجمن ان کے ساتھ بیان لائق ہوگا کبھی محسن پھیلائیں گے اور ذہنی ہو جائے گا پھر اس کو معاون سے تعمیر کیا جائے گا سو so, دوسرا اشکال یہ ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم نے کہا ہے کہ کالے برائے کے ساتھ جس کو بدلی حاصل ہو جائے وہ ماحول ہو جائے گا حالانکہ سیرا میں اور فکر تعمل کرنے سے قطعی طور پر اور حتمی طور پر بھی متعین ہو سکتا ہے اس سے ہمارے نزدیک تین حیض عورت کا عزت بیٹھنا ضروری ہے جو ہے وہ کافی نہیں ہے عزت بیٹھنا جو ہے تو وہ ضروری ہے تمہارا یہ کہنا ہے کہ ماحول جو ہے تو وہ غالب رائے کے ساتھ متعین ہوتا ہے کہ ٹھیک اتنا رہا اس کا جواب دیا علامہ صاحب نے کہ یہاں جن غالب جو ہے سمراج عام ہے جو یقین کا پہلا درجہ ہے اس کو بھی شامل ہو سکتا ہے خبر واحد ہو یا قیاس ہو یا درس سیگا میں تعمل سے کام لیا جائے اس طرح سے ہے یہ اپنے معنی میں خاص ہے تقیب دلالت ہے طور جو ہے طلاق طور میں دینی جائز ہے عید میں دینی جائز نہیں طور میں طلاق دی جس میں طلاق دی ہے وہ شمار ہوگا یا نہیں اگر وہ شمار نہ کرو تو تین سے زیادہ اور اعتبار کرنے لازم آ گئے وہ کرو تو تین پورے نہ ہوئے تو پورے ہوئے ایک ادھورا ہو گیا تو ثلاثہ والا مقتضا جائے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے ایز مراد لیے تھے آپ طور میں اگر دی جاتی ہے اس صورت میں تو پورے تین طور میں وہ مراد ہو سکتے ہیں تین حید مراد ہو سکتے ہیں اور شکار اس پر یہ ہوگا کہ خبر واحد سے بھی تو یہ مانا متعین ہو نا عزت وا حیدان لوڈی کی عزت جو وہ دو حیض ہے لوڈی اور خرا حیضوں کے لحاظ سے فرق کوئی نہیں نہ کہ کسی کی عزت جو ہے وہ حیضوں کے ساتھ ہو جائے کسی کی طوروں کے ساتھ ہو جائے صرف نصف یا کامل کامل جائے اس کا اعتبار ہوگا تین حیض کامل عزت ہے برا کے حق میں اس کے حق میں دوری ہے تو ڈیڑھ ہے تو بہت بر ہو نہیں سکتا تھا اس لیے دو پورے جہاں کو اعتبار کر لیے گیا اس کا جواب دیا کہ وہ خارج سے یقین حاصل ہوگا نہیں حاصل ہوگا یہاں خود جب سے سیدھا ذہن اس بات پر دلال کر رہا ہے باقی یہ شفاف اور ہمارے درمیان مختلف مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں عزت دونوں کے ساتھ ہونی چاہیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ حیضوں کے ساتھ ہونی چاہیے حیض محنت شمار ہوتا ہے کا شمار ہوتا ہے عزت کر ہوتا ہے مونس ہو جاتا ہے سراسر سراثر مون سو اگر ادب کر سلاسو اس وقت سلاست تو آئے تو پتہ چلا کہ آگے تو مراد ہے اس کی کو مون ذکر کر دیا گیا ہے تو ہمارے حضرات نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ایک تو تین پورے تبھی بن سکتے ہیں جب خیر مراد لیے جائیں اور مراد لیے جائیں تو پورے بن ہی نہیں سکتے ہیں ایمانہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ عید مراد ہونا چاہیے توڑنی مراد ہونا چاہیے کیونکہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا پھر ٹرین میں جمع ہوتا رہتا ہے پھر وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ پہلے جمع ہوتا رہتا ہے پھر بعد میں فارغ طور پر ہوتا ہے توڑ تو آرز ہے اسی لیے لابہ کو عید نہیں آتا ہے اگر کوئی آ کے حیض آتا ہے تو لہٰذا کارا گلو پر بھی حیض والے معنی پر نظارت کرتا ہے اور تین کا تقاضا بھی پورا حیض کی صورت میں ہوتا ہے جس سے گویا ہمیں یقین کی حد تک علم آ گیا کہ مراد حیض ہیں نہ کہ توہر ہیں تو غالب رائے دیا وہ عام ہے وہ یقین کے پہلے درجے کو بھی شامل ہو جائے گی جواب دیا گیا دوسرے اعتراض سے ساتھ اس بات کی کہ بے شک غالب ہے غالب ہے ہاں۔ برابر ہے کہ حاصل ہو وہ خبر واحد سے یا قیاس سے یا تعمل سے سیگا کے اندر جیسا کہ صلاحت قرون ہے اور معنی مشترک کے ہونے کا نظم سے آبرو سیگا اور لغت سے مشترک جو ہے تو وہ سیگا اور لغت کے لحاظ سے اقسام نظر میں سے ہے اس پر اعتراض ہے نہ کہ یہ تو کرائن وغیرہ کے ذریعے متعین ہو رہا ہے نہ کہ نظم اس پر دلالت کر رہی ہے جب نظم دلالت نہیں کر رہی ہے تو پھر شیخ میں نظم فرمانہ سے شمار کرنے کا تو کیا ہوگا جواب کیا ہے کہ تعویل کے بعد منسوخ تو ادھر نظم کی طرف ہی ہوگا اب ثلاثہ کا قرو میں یہی کہیں گے نا کہ قرو لفظ ثلاثہ کا دلالت کرتا ہے کہ ایز مراد ہیں تاکہ خارجی دلیل دلالت کرتی ہے فقط چونکہ تعویل کے بعد منسوخ انہی الفاظ کی طرف ہوگا یہ معنی اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ نظم اور معنی کے افسانے سے ہے اور معنی مشترک کے ہونے کا نظم کے اقسام سے عظم سیغہ اور لغت کے یہ ہے کہ بے شک حکم بعد تعویل کے مذاق ہوتا ہے طرف سیگے کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ رائے مراد کیا ہے تعمل اور اتحاد میں اور اشتراک کو اور ترجیح کو اتحاد کے ساتھ اور تعمل کی سیوا کے ساتھ مقیت کر دیا تھا تاکہ اس کا نظم سے ہونا گیا تو ثابت ہو جائے کیونکہ مشرق موضوع ہے متعدد معنی کے لیے اور ہر ایک کا مطمئل ہے بدلیت کے طور پر صرف کسی ایک معنی پر عمل کیا جائے گا سیگے کو ملوم رکھتے ہوئے لم یخر یفروجن اقسام نظم تو وہ اقسام نظم کے خارج نہیں ہوگا لیکن جب کتی دلیل کے ساتھ اس کو عمل کیا جائے گا کسی ایک معنی پر اس صورت میں وہ تفسیر بن جائے گا نہ کہ تعویل بن جائے گا یا اس کا واحد کے ذریعے ہوگا تو پھر اقسام نظم سے نہ ہوگا اچھی گل کے لحاظ سے انتخابی دلائل کی وجہ سے اس کا تعین ہے تو کیا جا رہا ہوگا اسی طرح مشرق کی نہ ہو بلکہ خفی ہو مجمل ہو مشکل ہو اس صورت میں بھی پھر اس کو اقسام نظم اور معنی سے شمار نہیں کیا جائے گا اس میں مشترک کا مقصد ہے اس میں داخل نہیں ہوگا بلکہ وہ علیحدہ اقسام میں داخل ہو جائے گا چلیے اور کہا گیا کہ مراد سات غالب برائے کے تعمل اور اتحاد ہے نفس سیگا اور مقید کیا گیا اشتراک اور ترجیح کو ساتھ اتحاد اور تعمل کے نفس سیگا میں تاکہ ثابت ہو جائے ہونا اس کا نظم کی اقسام سے عزو سیگا اور لغت کی کیونکہ کئی مطلب معنوں کے اعتماد رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک کا اعلیٰ طریقے سارے معنی بھی وقت مراد نہیں ہوتے ہیں بلکہ

اس میں داخل نہیں ہوگا بلکہ آگے جو ذکر کیا ہے کہ مانا جو ہے کبھی ہے ہے کبھی ہے تو چار قسم ہو گیا کبھی مشکل چار وہاں داخل ہوگا اس پہلی قسم سے خارج ہو جائے گا اور اسی طرح جب نہ ہو مشترک بلکہ خفیر ہو یا مجمل ہو یا مشکل ہو تو بس ظاہر کی ظاہر کیا جائے اس کے اتفاق صاف کشمی کے لیا جائے بقول محضن علم ظاہر ہو قیدہ بدار کل ان المزمرہ خارج عن الاقسام وقد اسم الاشارہ ہے فکانہ ارادہ ما لیسا بمزمرہ ولا اسم الاشارہ ہے وصفتو بمقتضا حاضر حاضر اسم مشتق يكون معناه اينما اينما وجد له المشتق منه ما وزن المشتق فضارب لفظ مشتق من ضرب معناه معنى ضرب مع الفاعل والمضروب معناه ضرب مع المفعول وهذا معنى قولهم ما دل على ذات مبهمة ومعنى معين يقوم به معين يقوم بها واعترض بقوله مع وزن المشتق عن اسم زمان والمكان والآلة ونحو ذلك من المشتقات إذ ليس معنى المقتل هو القتل مع المفعل ومعنى المفتاح هو الفتح مع المفعل إذ التعبير عما يكتب عنه الفعل أو يقع عليه بالفاعل أو المفهوم الشائن بخلاف الدعم ایک سے بتایا کہ بڑی تقسیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے اس کے کئی اقسام جائیں تو وہ بن جائیں گے قسم صفت بن جائے گا یا اس میں جنس بن جائے گا علم بن جائے گا مطلق ہوگا مقید ہوگا عام ہوگا خاص ہوگا تو یہ اقسام بیان کی ہے تو اس میں ظاہر ظاہر کی قیدیاں کیوں لگائی ہے اس کا فائدہ کہ جو ضمیر ہے اس کو خارج کرنا مقصود ہے اور اسی طرح اس میں شارہ موصولہ ان کو خارج کیا کہ وہ جو بھی مذمت نہیں ہے یا اس میں اشارہ نہیں ہے تو ان کی یہ تقسیم ہوگی اگر نمائر ہے یا اس میں اشارہ ہے یا مصولات ہیں وہ ان اقسام کی طرح منقسم نہیں ہوں گے باقی صفت ہے تو اس سے برا کیا ہوگا جو بھی مشتقی ہو اور مستقبل والا مانا میں وزر مشتق کے اس میں ملحوظ ہو یہ صفت کہلائے گی جس میں غارب درب اور زدن والا مانا بھی میں وزن فائل کے یہ مثبر ہے مضروب میں زدہ شدن والا مانا بھی اور رقول والا وہ ملحوظ اور مثبر ہیں تو یہ صفت بن جائیں گے باقی جو ضرب کے سیگے ہیں یا آلے کے سیگے ہیں در زمان ہو یا مکان ہو وہ اس میں داخل ہے یا نہیں ہے تو وہ داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں ہو اور جو وزن ہے وہ ملوز نہیں ہوتا ہے وطن مقتل جائے قتل یا زمانے قتل یہ مراد ہو اب یہاں مقتل سے مراد زمانہ قتل کا یا جگہ قتل کی بمیر افعال کے یہ مراد نہیں ہے اسی طرح مفتاح کا لفظ ہے تو یہاں فتح کھولنے والا معنی میں حال والے وزن کے لیے مراد نہیں ہے لہٰذا یہ آل درخے وغیرہ یہاں سے خارج ہو جائیں گی تو وہ اس وقت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے چلیے مصنف کا قول مظاہر مقرر کیا اس کو ساتھ اس میں ظاہر کیا کیونکہ مجمر خارج ہیں ان اقسام سے اور اسی طرح اس میں اشارہ بس گویا کہ ارادہ فرمایا مصنف نے اس چیز کا جو نہیں ہے مزمر اور نہ ہی اس میں اشارہ اور صفت اس تقسیم کے مقتضا کے مطابق وہ اس میں مشتق ہے ہو ہو اس کا معنی عین اس چیز کا جس کے لیے وضع کیا گیا مشتق من ہو ساتھ مشتق کے وزن کے یہ ہوگا وزن مشتق کے مشتق والا وزن بھی اس کے ساتھ ساتھ ملوث ہوگا

لیکن عارف کون ہے منوق کون ہے وہ تو نہیں واضح کیا گیا اس میں ذات سے دلالت کر رہا ہے اور صفات پاس جو ہیں وہ متعین اس میں ہو رہی ہیں وہ مانا اور یہ مانا ایک ہی ہو جائے گا نا کہ وہ مشتمل لوگ اس پر مشتمل والے معنی پر بھی اور وزن بھی ساتھ سر کا یا مقبول کا

یا واقع ہو ہو اوپر اس کے کے نشر مرتب گیا جس سے صادر ہے فعل اس کی فیل سے فائل کے ساتھ تعلیم تعبیر یہ متعارف ہے اسی طرح جس پر واقع ہو اس کی تعبیر کرنا مسلمانے کے ساتھ اور مقبول کے ساتھ یہ شائع ہے لیکن مطلب تعبیر کے مقام سے اور عالم سے مفعال کے اور مفعال کے مقتل میں قتل اور مقتل یہ دو اعتبار کیے جائیں مفتا میں فتح اور مفعال اعتبار کیے جائیں اس طرح کوئی نہیں کرتا ہے اس پر علامہ صاحب اقرار کرتے ہیں یہ فرق کرنا فائل مفہوم دوسرے خود میں داخل ہیں لیکن اعلیٰ یا گرف وغیرہ کی داخل نہیں ہے کیونکہ وہاں جو مسلمان ہے اس کی تو تعبیر پائی جاتی ہے لیکن وزن جو ہے اس کی تعبیر ساتھ نہیں پائی جاتی ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ تاریخ جو تو جامع نہیں ہے صرف فائل مقول کے وزن پر جو سمت ہے اس پہ سیکھی جاتی ہے لیکن قسم کا والا مانا جو ہے وہ جس کا عالم ہو گیا یا بار یا روا مقالہ وغیرہ ان کے وزن پر جو ہے پھر وہاں یہ سچی نہیں آئے گی اب ابیت کا معنی یہ نہیں کہ جس کے ساتھ فیاض قائم ہو تو میں افل کے افضل کا معنی یہ نہیں جس کے ساتھ فضیلت قائم ہو تو میں افل والے وزن کے اسی طرح مستخرج نکالنے والا جس کے ساتھ مستقل والا وزن قائم ہو مدارج جس کے ساتھ حرکت دینے کے ساتھ ساتھ دل والا وزن قائم ہو یہ کوئی مراد نہیں لیتا ہے یہ سارے سمپائر سم مجرد کے ماں سوا ہے وہ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن تفصیل بھی سے بدکار دل جائے وہ یہاں سے نکل جائے گی ہاں جی جائز ہے قائل کے لیے کہ یہ کہیں کہ یہ تفصیل نہیں سکتی آتی مگر ایسی صفت پر

والے بدن کے کے کوئی نیے مراد نمانا خیر کا خیریت تو تو میں میں میں مستمر جوان جوڑنا حرکت دینا مستقل ہاں۔ یہ ساری صفات ہیں لیکن یہاں سے نکل جائیں بیان کیا ہے مصنف نے یہ جامع نام ہوا اب مصنف کی طرف سے توجہ کی گئی تھی وہ علامہ کے نزدیک سنجیدہ نہیں نقل کر کے رد کرتے ہیں توجہ جی، کیا کی گئی ہے لفظ مانا گانا کا معنی اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں تو مظاہرے کا معنی یہ نہیں ہے دارجہ مال پائے معنی یہ نہیں ہے یہ ہے غلطی ہے پھر تفصیل وغیرہ کو بات کرو ان کو پھر کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے اگر منع کرے منع کرنے والا ہے اس کو تو منع کیا جائے گا اس کے مکان اور آلے کو آلے کے قرول کو بات سے یقینی ہونے اس بات کے بے شک قول صادق واقع کے مقتل کا معنی وہ قتل ہے ساتھ مفعل کے نہیں ہے آباد اس قول نہیں ہے زیادہ بعید قتل کو میں مفعل نہیں ہے زیادہ بعید کس سے جو قول کرنا ہے ابیت کا معنی کیا ہے بیاض مال افل کے اور مدہرک کا معنی ظاہرہ جا مال فالل ادھر داخل کر لینا بعض کو اور ان کو چھوڑ دینا کہ قریب لام رجے والی صورت ہو گئی اس لیے جب سارے فیل میں محبت ہیں

اعتبار العلم فيقال هو اعتبار العلم اعتبار العلم فيقال هو ان تجد بين اللفظ بين اللفظين تناسبا في اصل المعنى والتركيب فترد احدهما على الاخر والمردود مشتق والمردود اليه مشتق منه وتارة باعتبار العمل فيقال هو ان تاخذ من اللفظ ما يناسبه في حروفه في حروفه الاصول وترتيبها

تشق نہ ہو عالم الف اللہ جنس اگر مانا اس کا صفت کا معین مشخص ہے تو علم بن جائے گا نہیں اس میں جنس بن جائے گا اور وہ دونوں یا مشتق ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مطلب میں کہا تھا علامہ بتلاتے ہیں ماں کا مرجہ جو وہ کیا ہے علم اور اس میں جنس آگے مشتق غیر مشتق کی مثالیں دیں تو وہ دے دی مشتق جس کا خاتم ہو گیا مقتل ہو گیا یہ مشتق ہے اور شکار اس پر یہ تھا کہ غار مضروب کی مثال کیوں نہیں دی ہے اس کی مثال کیوں نکلتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ صفت کو جب قسیم بنایا اس میں جنس کے تذارے کی مثال یہاں دیں تو پھر قسیم ہونا ختم ہو گیا نا پھر وہی صفت بھی بن گیا اور وہی اس میں جن سے علم جائے تو وہ بھی بن گیا لہذا یہ تسیم ہونے والی صفت پھر ختم ہو جاتی ہے تو اس مظاہرے کی مثال یہاں پہ نہیں دی جا سکے گی آگے بتلایا تو وہ مستق ہوں گے یا مشتق نہیں ہوں گے تو جس طرح زید ہے رجل ہے یہ مشتق نہیں ہے مقتل ہے آتے میں وہ مستقی ہیں باقی اشتکار کا معنی بتلاتے ہیں کہ کبھی یہ علم کے لحاظ سے اور کبھی عمل کے لحاظ سے اشتکار کا لفظ ہے تو وہ بولا جاتا ہے علم کے لحاظ سے کیا ہے کہ دو لفظوں کے درمیان اصل معنی ہم نے تناسب پایا جائے اور ترکیب حروف جائے اس میں بھی تناسب پایا جائے پھر کہا جائے گا کہ یہ مشتق ہے اور وہ مشتق ہے اس سے مردود مشتق ہو جائے گا مردود بھی میں وہ بن جائے گا کبھی عمل ہے تو اس کا لحاظ کیا جائے گا لفظ سے جو اس کے مناسب ہے اصلی حروف میں اور ترتیب میں ہے ایسا لفظ اخت کر دیا جائے گا اور پھر اسے دال بنا دیا جائے گا ایسے معنی